کہ جو شرائط رہائش کے یورپ میں حمل یورپ میں رہائش کے شرائط بہت سخت ہیں وہ پہلے لکھوا لیتے ہیں کہ ہمارے قانون نظام کے ساتھ مرتبہ ہوگی تقریباً اب ان کا نظام کا ہے یہ ہے کہ پاکستان میں یہ تو فل کا بچے نہیں لکھا کوشش میں تو ہے یہ بھی مکمل کوشش میں ہے کہ بھائی پاکر

بیٹرے جس جس وقت وہ یہاں سے داخلہ دیتے ہیں ہے نا جس میں ان کی ایجنسیاں جو ہوتی ہیں ایجنٹ جو بیٹھے ہوتے ہیں یہاں سے وہ سارا اس کے اندر لکھا ہوا میرے پاس تو پڑے ہیں وہ سارے ہاں اس میں سائن کرنے ہوتے ہیں اس کا سارا لٹریچر ہوتا ہے وہ سائن سے وہ سارا کچھ کروا لیتا ہے آپ لوگوں کی شرارت کو نہیں جانتے یہ یاد رکھنا ہندو اور یہودی میں یہ فرق ہے کہ ہندو جان کا دشمن ہے یہودی ایمان کا ہندو جاہل ہے یہودی یہودی شاطر شرم مکار دجال خود سارا کچھ جان بوجھ کر اس کو سمجھ نہیں آ رہی اسی وجہ سے ہندوؤں کے ملک میں رہنا اور رہ کر ایمان بچا لینا یہ ممکن کیا بلکہ واقع ہے اور یہودیوں کے ملک میں ان کی چوٹ ہی ہے اس وقت ویسے گہری چوٹ مارتا ہے عام مسلمان کے اور بھی نہیں سمجھ لیکن ہوتی ایمان پر ہے جیسے کہاں اور وہاں کے جو عیسائی ہیں وہ عیسائی نہیں وہ یہودی کیونکہ وہ یہودیوں کے ہاتھوں میں کندر کی طرح نہ وہاں کے عیسائی کا کوئی وجود نہیں ہے وہ فنا ہے یہودیوں ہے جس طرح کی یہ تمہاری حکومت فنا ہے نا یہودی وہ اسی طرح فنا ہے یعنی جن کا فکر سواد ہی ہوتا مندر کا مو ملتا ہے اور جن کو ہوتا ہے اسی طرح وہاں پہ جو عیسائی ہیں بلکہ میں تو کہوں گا کہ وہاں کے مشرق ہے جی یہاں ان کا مو ملتا ہے اور اندر سے ہوتا ہے کیا دیکھتا ہے جو آپ عوام وہی زیادہ تر کا شاید کی طرف قبضہ ہے وہاں کی طرفات کی طرف ہے وہاں کے لوگ کیا یہاں کے جو لوگ ہیں ان کا یہی حال ہے کہ ہلتا ہے اور سمجھا حکومت کو ایسے وہ ایسے کے بچے ہیں انہوں نے اپنے فکر اور شیطانیت مسلط کر رکھی ہے کہ ان کا کو ہے ووٹ ڈالنے ہیں دہلی یہ سوال نہ کریں آپ یہ سوال کرنے کریں کہ ووٹ ڈالنا کتنا بڑا کفر اور فساد ہے کتنی بڑی لانت ہے یعنی کیا مطلب کہ آپ کو اس کے نفس کفر فساد اور لانت ہونے کا تو پتا ہونا چاہیے آپ مجھ سے پوچھیں یہ کتنی بڑی ہے تو اگلے مراتب میں بتاؤں اس کے بدتر کرے میں بات کفر بات ایک کفر بات تر ایک بدترین آخری درجہ بدترین تھا یہ کفر نہیں ہے کفر بات بات تر بدترین ہے یہ کیوں بدترین ہے بھائی آپ سمجھدار آدمی ہے موٹی سی بات کرتا ہوں ووٹ کے آپ ووٹ کی حقیقت کو جانتے ہیں ووٹ کیا چیز حقیقت حقیقت یعنی ووٹ ووٹ کس چیز کو کہتے ہیں عقل کے فیصلے کو کہتے ہیں کو کہتے ہیں ہاں بھائی اپنی عقل کے ساتھ سوچ کر فیصلہ دے کہ کون آدمی ہونا چاہیے یہ ہے ووٹ کی حقیقت تو میں نہیں آ رہی بیٹھ کے بیٹھے کیا کہا ہے جو جس کو آپ ووٹ کہہ رہے ہوتے ہیں نا وہ پرچی پرچی تو کچھ نہیں آپ جب مہر لگاتے ہیں تو مہر کی شکل میں آپ کے عقل کا فیصلہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے سمجھ نہیں آئی کیا ہے نہ پرچی کا نام ہے نہ مہر کا نام ہے مہر کے پیچھے ایک فیصلہ ہے فیصلے کے پیچھے ایک عقل ہے اسی وجہ سے پاگل کا ووٹ نہیں ہے کیوںکہ عقل نہیں ہے اس کے پاس سمجھ نہیں آ رہی بچے کا ووٹ نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس کی عقل نہیں تو معلوم ہوا پیچھے ایک عقل ہے تو اب جب عقل کے فیصلے کو ووٹ کہتے ہیں تو بتائیں ووٹ برابر ہے یا نہیں یعنی فیصلہ ان کا اور ان کا یہ فیصلہ دیتے ہیں میرے لیے یہ فیصلہ دیتے ہیں ان کے لیے کہ یہ حاکم ہونا چاہیے یہ دونوں برابر فیصلے شمار ہوتے ہیں نا پھر ان دو میں سے کون ہونا چاہیے یا کون حاکم بنے گا جب ان میں سے ان دو میں سے ان کے ساتھ کوئی ایک اور ملے گا اگر یہ دو ہو جاتے ہیں تو یہ حاکم بن جائیں گے اگر یہ دو ہو جاتے ہیں تو میں ہو جاؤں گا ایسے ہے نا اب بات کو سمجھنا جب عقل کا فیصلہ برابر شمار ہو رہا ہے تو عقل جو پیچھے بنیاد ہے اصل وہ برابر ہوگی کہ نہیں ہوگی اب فیصلہ بھی برابر فیصلہ ووٹ تھا ووٹ برابر فیصلہ برابر فیصلہ برابر عقل برابر ایسے ہے اچھا اب یہ بتائیں کسی ووٹ کے نظام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرض کرنا یا آپ کے دور میں اس ووٹ کو فرض کرنا تھا میں نے دو باتیں یا اس دور ووٹوں کے دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرض کر لیں اور ابو جہل کو فرض کر لیں کہ وہ اس دور میں یا ان ووٹوں کو ادھر لے جائیں ذہن میں فرض کر لیں کہ ووٹ اس دور میں ہوتے ہیں بتائیں ایک طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دیتے ہیں صدیق اکبر بادشاہ ہونا چاہیے ایک طرف سے فیصلہ دے, دے ابو جال کہ جی ابو لہب میرا بیلی ہے میرے تو اس کے ساتھ تعلق آتا وہ ہونا چاہیے یہ دونوں فیصلے برابر شمار ہوں گے یا رسول اکرم کا لاکھ کے برابر شمار ہوگا کروڑ کے برابر بتاؤ ووٹوں میں برابر شمار ہو جائے گا ووٹوں میں یار وہی ووٹ میں جب ادھر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ووٹ دیں گے ادھر سے ابو جال ان دونوں کا فیصلہ کیا برابر شمار نہیں ہو جائے گا اب بتائیں بس صرف میں آگے نہیں اس سے کلام کرنا چاہتا ہوں بس صرف اتنا بتا دیں کہ جس نظام کے اندر جس میں رسول اللہ کی عقل اور فیصلہ ابو جال کی عقل اور فیصلہ برابر شمار ہو رہے ہیں آپ کے نزدیک اگر یہ بدترین کفر نہیں ہے تو پھر بتایا ہو سمجھ آ گئی اس بات کو سن کر جو ووٹ دے چکے ہیں نا پیچھے وہ ہو سکتا ہے کہ بقیہ زندگی کلمہ ہی پڑھتے رہے کہ ہم نے کیا کیا اتنا بڑی لانت کو ہم نے مانا اتنا بڑے کفر کو مان لیا نمبر ایک یہ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں اس پر اور بھی بول سکتا ہوں جگہ کر سکتا ہوں لیکن اتنا اچھا باقی ہے مسلمان بندے کے لیے اب مسلمان کے لیے تو اتنا کافی اب عقل والے کے لیے ایک اور بات کرتا ہوں کہ یہ بدترین فساد ہے کیوں بدترین فساد ہے یہ بتائیں کہ جو امیدوار کھڑا ہوتا ہے جیتنے کے لیے یا ہارنے کے لیے یہ بتائیں معاشرے میں برے زیادہ ہیں کہ اچھے جو امیدوار ہے وہ بروں کی حمایت اگر نہ کرے مخالفت کرے ہار جائے گا اس کا مطلب ہے یہ ووٹ اس کو مجبور کرتا ہے کہ تیرے جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ سب کی حمایت کر اس کو سب کی حمایت کرنے پر مجبور کرتا ہے یا نہیں کرتا جب حق اب نیچے سے لے کر اوپر زرداری تک یہ تمام حکومت کا جتنا مطلب وہ ہوتے ہیں منتقل حکومت جس کو کہتے ہیں منتقل حکومت ٹرانسفر حکومت جس کو کہتے ہیں تبدیل ہو جانے والی یعنی ایم پی اے سے لے کر صدر تک یہ سارے کے سارے بتائیں کہ جتنا جرائم پیشہ اور برے لوگ ہیں ان سب کی حمایت کر کے پہنچے ہیں اور حمایت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تو جب جرائم پیشہ اور فسادی لوگوں کی پوری حکومت امدادی ہوگی حمایتی ہوگی تو فساد بڑھیں گے یا کم ہوں گے بتائیں تو بتائیں آپ پانچ سال کے بعد ہر پانچ سال کے بعد فساد بڑھتے ہیں یا کم ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے تجربے میں بھی اسی طرح ہے اور بحث میں بھی بحث میں میں نے پہلے ثابت کیا اور تجربے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پتلا ہاں، آ گیا جہاد کا میرے بھائی جہاد اس کے خلاف جو ہے نا سب سے پہلے جہاد میں کالی پڑھ رہا تھا فرمانے علی شاہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مشعود رضی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے کسی نے کہا وہ شخص ہلاک ہو گیا جو برائی نہ روکے آپ نے فرمایا ہلاک ہو گیا وہ جس برائی کو دل میں برا نہ جانے پہلا یہ مرحلہ کم از کم ہم پہلے اپنے آپ کو اتنا یہ تو اتنا بڑا معاملہ ہے مسئلہ ہے تو اس کے لیے پتہ نہیں کتنا وقت درکار ہے اور کیا کچھ چاہیے ہو سکتا ہے ہمارے لیے وہ اس کو تبدیل کرنا ممکن ہی نہ ہو یہ اللہ کے ہاتھ قدرت کی بات لیکن کم از کم ہم اپنے عقیدے کو تو بتائیں یہ بچائیں کہ یہ کفر و لانت ہے اس کے قریب میں ہم نے جانا ہے اور جس جہاں تک ہمارا پس چلے گا دوسروں کو بھی روکیں گے تو پہلے دو مرحلے میں آپ رہیں ہاتھ سے روکنے کی بجائے آپ دل میں برا جانے اور زبان سے روکیں جس کو روک سکتے ہیں یہ جہاد ہے ہم کر رہے ہیں آپ کے اس میں شریک ہو جائیں طالبان جو ہے نا دو قسم کے ہیں ایک ہیں طالبان وہابیہ یہاں کے تیار کردہ مدارس کے یا ادھر مدارس اثرات کے اندر وہابیوں کے ان کے تیار کردہ طالبان جو انگریزی شیطان ہیں انہوں نے فساد وہاں پر ڈال رکھا ہے دوسرے ہیں ان کے اپنے افغان افغان کے علاقے کے اور وہاں کے جو سنی حضرات ہیں وہ اس وجہ سے اٹھ کر لڑتے ہیں کہ ہم پر ان ظالم مسلط ہو گئے ہیں کہ ہم کی کوشش کریں وہ شہید ہیں یہ آرام پڑتا ہے وہ صحیح کر رہے ہیں یہ تو سکتے ہیں ضرور کرتا ہے یہ فساد یہ انگریز کو تو کو اٹھایا تھا یہ حکومت امریکہ برطانیہ حکومت اور وہاں بھی ان کا مشترکہ تھا ذہن میں رکھنا یہ خالی ان کا نہیں یہ امریکہ برطانیہ یورپ یعنی اقوام متحدہ اور وہاں بھی پہلے مشترکہ کرتا تو وہابیوں بھی کو گھومتے ہیں آرامدہ ماحول کو گھومتے ہیں مسجد گھومتے ہیں کہ نہیں خصوصاً سعودیہ مذہبی حکومت وہاں پر تو کسی اور مذہب کو جمعہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے حسنہ جو ہے وہ خالی جائز نہیں ہوتی کئی واجب ہوتی ہے کوئی شدت ہوتی ہے استاد ہوتی ہے اس طرح ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پہ سے یعنی اصل یہ ہے کہ شریعت مطالعہ کے اندر کتاب کا حسنہ ہوا ہے جس کی اصل سجدہ تو سیاح وہ ہے جس کی اصل شریعت میں نہ ملے اور جس کی اصل شریعت میں ملے وہ دل اصل کے اعتبار سے سنت ہو جائے گی اور سرکار کے زمانے شریف میں نہ ہونے کی وجہ سے وہ بدا سے ہے ہر بات اصل جو سب اس کی شریعت میں اصل موجود ہے تو کوئی شریعت ہے ایک شہر کی اصل جب شریعت میں موجود ہے فصل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم ان کا ذکر خیر کر کے کسی مخصوص کے اندر آپ کرتا ہے اس کی اصل تو تعظیم مصطفیٰ ہے یا ذکر مصطفیٰ ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تعظیم آپ کی یہ تو یا فرض ہے یا سنت ہے یا مستعف ہے یا سن درد میں یعنی برائی میں تو آن کرتا ہے یہ نیکی تو درد کرے لیکن تو آپ مخصوص وقت میں مسئلہ ایک آدمی لازم کر لیتا کہ میں اپنے دوستوں کو اکٹھا کر کے پیر کے ایسا کرے گا تو یہ جی، آپ اس وقت کے اعتبار سے لوگوں کی جمعیت اور اجتماع کے اعتبار سے اس کو بدل جائے ہے یعنی کیا مطلب کہ اس کی اس وقت اس طرح کی کوئی شکل نہیں تھی اگر یہ تو کہوں کہ شدید مطالعہ میں جب تعظیم اور ذکر کا واجب ہو گیا تو آخر کسی وقت میں کرنا ہوگا تو اگر کوئی وقت لازم کر لیتے ہیں تو وہ تاجین وقت جو ہے وہ ہماری طرف سے ہو جائے گی اور یہ نکر ہے اور وغیرہ وہ شریعت کی طرف سے ہو جائے تو ہمارا کام وہ وقت کی تاجین ہماری جائز ہو جائے گی اور جو نفس ذکر ہے وہ حفاظت ہو جائے گا اور وہ یہ بھی کیونکہ جب ضرور شریف کا حکم آ گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضرور بھیجو ضرور پڑھو ضرور بھیجو پڑھو جب ضرور پڑھنے کا حکم آ گیا تو آپ اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتایا نہیں کس وقت پڑھو کس وقت اب جب اس نے فرما جب اوقات مقرر نہیں کیے کہ ان اوقات میں پڑھو جب حکم آ گیا کہ ضرور شریف پڑھو اب ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے ہر وقت میں ہمارے لیے پڑھنے ہمارے لیے پڑھنے کی اجازت ہوگی بلکہ سواب ہو گیا ہو گیا اب یہ صرف دیکھنا ہے کہ روکا تو نہیں گیا کسی وقت میں جہاں اب جو آدمی کہتا ہے اس وقت میں ضرور مت پڑھو اب کیونکہ وہ اس حکم الہی کے مقابلے میں آ رہا ہے اس کو کہیں گے کہ بھائی اس حکم کے مقابلے میں کوئی ایسا حکم بتا جس میں آیا ہو کہ اس وقت میں نہ پڑھو ہمارے لیے تو اتنا کافی ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سلو وسلم جب حکم آ گیا ہمارے لیے تو اتنا کافی ہم کسی وقت میں پڑھ سکتے ہیں اب تو ہمیں روکنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس حکم کے خلاف تو آ رہا ہے ہم نہیں آ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا کیا جب اس حکم کے خلاف تو ہے تو تو حکم الہی کے خلاف کوئی دلیل لیا اگر وہ ہمیں کوئی صحیح حدیث مبارک سے اور کسی صحیح دلیل سے ثابت کر دیتا ہے کہ اس وقت میں درود نہیں پڑھنا مثلا جی جی پخانا کرتے ہوئے درود نہیں پڑھنا اب ہم کہیں گے ہاں بالکل جی اس وقت ہم بھی نہیں پڑھتے بھی ہیں سمجھ نہیں آ رہی اچھا بھائی جب نماز پڑھ رہا ہے الحمد شریف پڑھنے کا وقت ہے اس وقت میں درود شریف نہیں پڑھنا کیوں کہ وقت الحمد کا ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر الحمد پڑھنے کا حکم دیا اگر دروشی پڑھیں گے تو اس کے ایسے حکم کی مخالفت ہو جائے گی ہم کہیں گے بالکل ٹھیک ہے ہم ایسے پڑھتے ہیں کبھی ہم نے ایسا نہیں کیا کہ الحمد دروشی دروشن کر دیں بات نہیں سمجھے تو اس سے مطالبہ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر اس کا خلاصہ نکالیں تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی جب کوئی حکم آ گیا اور اس کے لیے کوئی خصوصیت نہیں بتائی گئی تو اب یہ ہے کہ بھئی ایسا اس وقت کرو فلان ہے یعنی وقت اور جگہ کے اعتبار سے کوئی خصوصیت نہیں ہو آ گیا تو اب اس میں یہ ہے کہ بھئی وہ ایک ہمارے لیے ایک اصل اور بنیاد قائم ہو گئی اب ہم نے وہ عمل کرنا ہے جب تو ہم اس اصل کے مطابق چل رہے ہیں اگر کوئی اس کے خلاف آتا ہے اور کہتا ہے یہ جائز نہیں ہے تو وہ خلاف اصل چل رہا ہے وہ اصل کے خلاف چل رہا ہے اصل حکم کا جو اس کا اب ہم کہیں گے میاں تو اصل کے خلاف ہے تو حکم کے خلاف آ رہا ہے تو دلیل پیش کر ہم سے مطالبہ نہیں کر سکتا کہ دلیل پیش کر کیونکہ ہم جو کر رہے ہیں وہ دلیل ہمارے تیرے سامنے بھی موجود ہے ہمارے سامنے سمجھ نہیں یہ میری بات ذہن میں رکھنا دور کو کوئی دخل نہیں ہوتا شریعت مبارک کے اندر اگر ناجائز کام ہو شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہونا جائز ہوگا اگر جائز کام ہو شریعت میں تو آپ کے دور میں ہو تب بھی جائز یہ وہاں بھی کتے کی لانت ہے وہ سمجھتا ہے کہ زمانے اچھے میں ہوگا تو کام اچھا ہوگا زمانے برے میں ہوگا تو کام برا ہو جائے ہے کام جیسا شریعت میں جائز ہو جائے یہ نہیں دیکھنا یہ یہ بہابیت ہے یہ ان فدوؤں کی بے وقوفی ہے اسلام میں یہ ہے کہ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے اب کئی صحابہ ہوئے ہیں حتیٰ کہ میں آخری مثال پیش کر رہا ہوں کہ صحابی سے کام ہو اس کا بھی دیکھنا پڑے گا کہ جائز ہے شریعت میں کہ نہ جائز صحابی سے گرا ہوا ہے دور بھی اچھا ہے بندہ بھی اچھا ہے آپ اس کام کو برا کر رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں وہ اگر زمانے کو دیکھنا ہے یا شخص کو دیکھنا ہے تو شخص بھی اچھا ہے زمانہ بھی ہاں، رسول ہے دلا ہو گیا ہے بنایا دلیل نہیں بنا سکتے کیوں اب اب میں آپ سے پوچھوں یار کیوں حرام کہہ رہے ہیں میں کہوں گا صحابی سے گنا ہوا دلا ہوا جس جی صحابی سے زنا ہوا یہ جی جائز ہے کہ جائز ہے آپ کیا کہیں گے جائز نجائز آپ کہتے ہیں نجائز میں پوچھوں گا کیوں نجائز کہہ رہے ہیں ہو گنا تو ہو گیا نجائز کیوں کہہ رہے ہیں تو بس معلوم ہوا شریعت دلیل نہ زمانہ دلیل نہ شخص کی دلیل ہے جس کی طرف آپ لوٹ رہے ہیں آخر میں وہی دلیل ہے سمجھ نہیں آئی بیٹے ایسا کام جس کی مخصوص شکل بدعت حسنہ کی بات کر رہا ہوں ایسا کام جس کی مخصوص شکل رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں نظر نہ آئے لیکن اس کی بنیاد اور اصل شریعت میں موجود ہو تو وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تراوی بیس شروع ہوئی باجماعت نماز بیس تراوی باجماعت نماز مسلسل قرآد کے ساتھ شروع ہو گئی تو آپ فرماتے ہیں بہترین بدعت یہ ہے اب صحابہ کا دور ہے اور صحابی اس کو بدعت کہہ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی بدعت حسنا کہہ رہا ہے پتا کیوں کہہ رہا ہے بولا راشدین صحابہ کا دور ہے یار کیسے عجیب بات ہے اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مخصوص شکل اسی طرح ترتیب کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی تو شکل کے اعتبار سے بدعت بن گئی کیونکہ اس میں نہیں تھی کیونکہ بدعت کہتا ہے نئے کام جس کا پہلے نمونہ نہ ہو سمجھ نہیں آ رہی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں بدیع السماوات والارض وہ لال آسمانوں اور زمینوں کو نئی شکل میں پیدا کرنے والا کیوں کہتے ہیں اس کو اس وجہ سے کہ آسمان اور زمین کی شکل کی کوئی چیز کوئی نمونہ اس کے سامنے نہیں تھا جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے بنایا اسی وجہ سے بدی ہے یہ کائنات میں جتنا سائنسدان اور کتنا کاریگر ہیں ان کو بدی نہیں کہہ سکتے اس وجہ سے کہ ہر چیز کا یہ کوئی نہ کوئی نمونہ دیکھتے ہیں پھر تیار کرتے ہیں بغیر نمونے کے ان کی ضرورت ہی نہیں ہے تیار کرتے جی، مثلا جہاز بنایا جی پرندے کو دیکھتا یعنی کوئی نہ کوئی شہ نمونہ آگے ہوگا پہلے تو پھر اللہ ہوا تھا شریف کی یہ شان ہے کہ وہ تیار کر کیا آسمانوں اور زمینوں کو اور کئی ایسی چیزیں جن کا کوئی نمونہ نہیں ہوتا سمجھ آئی گا ہاں، یہ بھی ہو سکتا یہ وہ بھی سیاح ہو جائے گا یہ بدعت بری کی بات ہے کہ ایسا کام جس سے سنت ختم ہو جائے وہ بدعت سیاح ہوتی ہے جس کو بدعت کے فریحہ کہتے ہیں بری بدعت کہتے ہیں بدعت حسنہ کی یہی تعریف ہے ایسا نیا کام کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مانس کی کتاب ہے آپ کے ذمانہ شریف کے بعد ہو شکل اس کی یعنی شکل اس کی نہ اس آپ کے دور میں پائی جائے لیکن اس کی اصل ہو اب اس طرح تراوی کی اصل تو موجود تھی کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چار دن پڑھائی تھی اس کی اصل تو مل گئی لیکن مخصوص شکل کے ساتھ بیس تراویاں مسلسل رمضان میں پڑھتے ہی رہنا یہ سرکار سے ثابت نہیں ہوا یہ شکل نہیں تھی تو حضرت عمر نے فرمایا یہ بداحت ہے بہترین بزا نعمت بدا تو حال ہی بہترین بدا ہے سمجھ آئی گا اسی طرح ہمیں مشکل ہو مجھے چلو حرام یہ بھی حرام یہ بھی حرام لیکن یہ حرام عوام کی مجبوری ہے حکومت پر حرام ہے عوام کی مجبوری ہے اور حکومت پر اس کا گناہ ہے حرام سب کے لیے ہے لیکن کچھ حرام ایسے ہوتے ہیں کہ بامر مجبوری کو مجبور شخص کے لیے جائز ہو جاتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ان کی حرمت اٹھا لیتا ہے اس کے لیے اجازت اس نے دے دی سمجھ نہیں آ رہی مثلاً ایک آپ سور خانہ ہر کسی کے لیے آرام ہے لیکن بوقت مجبوری جس وقت مر رہا ہے سور خانے کی حرمت ختم کر دی اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ حرام سب پر ہے لیکن جب مجبور ہو جائے گا تو اس وقت حرمت اٹھ جائے گی اس سے لیکن جو مجبور نہیں حکومت والے سے آ رہے ہیں یہ تو ختم کر سکتے ہیں لہذا ان پر لانا تو اسی طرح رہے گی وہ مجرم خدا رسول تو اسی طرح رہیں گے تم ہم جو ہے وہ گھر و جمعہ ہو جائیں گے یا اللہ سلام نے رہنا تھا وہ کچھ رہنے نہیں دیتے تھے ہم کیا کرتے اسلام اس کے ساتھ کیا تعلق ہے ارے میرے بھائی بیان زبان سے سنا آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعینات میں اسلام پھیلایا ایمان سے بتایا ہم تک پہنچا یہ تصویر کے ذریعے آپ کی تصویر کے ذریعے پہنچا یا آپ کی تقریر کے ذریعے پہنچا ہے تو تقریر چاہیے دین کے لیے تصویر کہاں چاہیے تصویر تو ملا کی شادی کرنی ہو ملا جی کو آگے دکھانا ہو ملا جی کو پسند کر لے کڑیاں تو پھر تو دکھ سمجھ تصویر بھائی پسند کرانے کے لیے تو اتاری جائے تقریب کیا ہے وہ تین کے لیے تقریب بیان کی ضرورت ہے وہ امبیا علیہ السلام بیان کرتے ہیں کسی کی تصویر کر وہی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مولوی مولوی صاحب جو ہے تو ان لوگوں کو تمام عورتوں کو پسند آ جائے تو پھر تصویر دے دیں باقی اسلام اسلام کے لیے مطلب ہے کہ بھائی آپ کہیں کہ ضرورت ہے اسلام کے لیے کسی تصویر کی ضرورت نہیں ہے تصویر حرام ہے سزا بہت سخت ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نبیوں کا قاتل اور جس نشق نبیوں نے قتل کیا اور تصویر بنانے والے تینوں جانے آگے کریں گے اتنا اگر تو کہیں پیران اوزام جو کے حقیقت میں پیران اوزام تھے ان کی تصاویر انہوں نے نہیں بنوائی بنوائی تھیں تو لوگوں نے تو بنا لی ان کو علم نہیں ہو سکا وہ بری ذمہ اور بنانے والے لوگ اگر آج کے خنزیران الزام کی بات کرتے ہیں تو یہ خنزیران الزام جو ہیں یا خود بنواتے ہیں جس طرح کے بنانے والے لان تھی ویسے بنوانے والے لان یہ الزام یہ سنزیران ہے یہ موجودہ دور کے دجال ہے ان کی صحبت میں بیٹھنے سے ابلیس کی صحبت میں بیٹھنا ہے تو بہتر ہے شیطان کی صحبت میں بیٹھنا ہے شیطان بلکہ میں تو کہوں گا کافر کی صحبت میں بیٹھ جائیں تو بہتر ان پیروں ان ملاؤں کی صحبت میں بیٹھنے کی بجائے کافروں کی صحبت میں بیٹھ جاؤ تو بہتر ہے کافروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو کم از کم کافر سمجھ کر بیٹھو گے ہزاروں احتیاطیں کرو گے یار کوئی ایسی بات نہ کر دے جس سے میرا ایمان ضائع ہو جائے اور ان خنزیروں کے پاس بیٹھو گے تو سمجھو گے یہ دینی پیشوا اور رابر ہیں تم اتنا غافل اور مطمئن ہو کر بیٹھو گے اور ان پر اعتماد کر کے بیٹھو گے جو مرضی وہ کفر دیں گے تمہیں تم نے سوچنا ہی نہیں ہے کہ یہ کیا دے رہے ہیں اس پر غور ہی نہیں کرنا تم اور اسی غفلت میں کفر لے کر مت جاؤ آج تک جتنے نبوت کے دعوے دار بھی ہوئے ہیں نا وہ بھی قرآن و حدیث پڑھتے ہیں مرزا خادیانی جو تھا اس کی کتابیں بھی پڑھ کر دیکھتے خاتم النبیین اسی لفظ سے تمام امت مسلمہ یہ دلیل لیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرنے والا واجب القتل ہے وہ اسی لفظ سے اپنے آپ کا نبی ہونا ثابت کرتا ہے آپ بتا میرے بھائی لہذا یہ نہیں دیکھنا یہ قرآن پڑھ رہا ہے یہ فلاں یہاں تک حدیث مبارک میں آ گیا کہ حضرت سلیمان پیغمبر نے جنات باندھے تھے شیاطین تو قرب قیامت چھوٹ کر آ جائیں گے اور لوگوں کو قرآن و حدیث پڑھائیں گے سکھائیں گے ایسی ایسی حدیثیں فرمایا بیان کرو کریں گے جو تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی فرمایا جب پوچھا جائے گا یار تو نے کس سے سنی میں نے فلاں سے سے فلاں تو تو نے نے کس کس پتہ نہیں اچھے بندہ جی، پتہ نہیں کون سی اس حد تک ہے میں ایک موٹی سی بات کرتا ہوں جس سے ان سارے کنجوروں کا تاجل فریب اور مکاری آپ کو سمجھ آ جائے سبحان اللہ آپ یہ بتائیں کہ دنیا ایک فرینڈ پر راضی ہے یا ناراض ہے صرف جتنے آپ جتنے آپ نے نام لیے ہیں ان نام والے لوگوں پر دنیا کفر راضی ہے دنیا کفر اسلام پر راضی ہوتی ہے یا کفر پر سبحان اللہ اچھا یہ بتائیں ہم پر دنیا کفر پوری ناراض ہے یا راضی ہے پوری پنڈی چیزیں لفظ رہے ہیں پانی ہیں یہاں پر دو باتیں ایک تو یہ ساری لانت ادھر سے آئی ہے ادھر سے ادھر کچھ نہیں گیا یہ بات ذہن میں رکھنا برائی جتنی آئی ہے یورپ سے دنیا میں تقسیم ہوئی ہے ادھر ادھر سے یورپ میں نہیں گئی نمبر ایک یہ بات ذہن میں رکھنا یہ ایسی حقیقت ہے جو مسلم ہر کسی کو اسے انکار نہیں ہو سکتا دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہے گناہ علانیہ کرنا ایک ہے چھپ کر کرنا زیادہ جرم علانیہ کا ہے کیوں اس وجہ سے کہ جو چھپ کر کر رہا ہے اس میں کچھ حیا ہے حیا نہ ہوتا تو یہ بھی علانیہ ہوتا ہے اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ یہ حیا کتنا اچھی چیز ہے نہیں ہوتے ناممکن ہے یہ ناممکن محال ہے یورپی دنیا سے غیر یورپی لوگ گناہ سے بڑھ جائیں تو دور کی بات ہے برابر ہو جائے نا مجھے جتنا میں یورپ کو پڑھ دیکھتا ہوں نا آپ اس میں رہ کر بھی نہیں دیکھ سکتے جتنا ہم یورپ کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں مثلاً کوئی گناہ آپ بتائیں ادھر ہو ادھر نہ ہو میں یہ بتاؤں گا ثابت کروں گا کہ کوئی گناہ دنیا میں ایسا نہیں جس کی جڑ وہاں نہ ہو سمجھ نہیں آئی حتیٰ کہ میں لطیفے بطور اور میں کہتا تھا کہ عجیب بات ہے امریکن سنڈی ادھر ہے پاکستانی سنڈی وہاں نہیں سنیں گے آپ آپ ادھر رہے ہیں ایمان سے بتائیں سعودی سنڈی امریکی سنڈی اپنا پاکستانی سنڈی دبئی سنڈی شارجہ سنڈی مصری سنڈی کبھی ایسی سنڈی وہاں آپ نے سنی ہے اور امریکن سنڈی یہ ہمارے عام یہ یہ ہمارے دیہاتی لوگ بھی تھی بلکہ یہ زیادہ جانتے ہیں کیونکہ انہی کے علاقے میں زیادہ ہوتی ہے اب بتا اب بتائیں یہ تو ایک سنڈی کی بات ہے میرے بھائی تو بھائی یہ محال ہے وہ چرائم کے سمندر ہیں دوسرے ملک کو ان سے نکلنے والے دریا ہیں اور پاکستان نہر ہے سمجھ سمجھ نہیں آ رہی اتنا فرق ہے میرے پاس کتاب پڑی ہوئی ہے امریکہ کے رہائشی انگریز نے لکھی ہے اس کا نام ہے امریکہ گناہوں کا سمندر <laughs> کیا نام ہے میرے اتنے شیطان ول سکھ ہے اتے کرا اتنے بل سکتا ہے فرق دیکھو کن اتنے انگلی منہ پا کے بیٹھا رہتا ہے کتے دیا پترا کتوں لیا میں آپ حیران ہے میرے کو بلا جی تھی بیٹھا سچی دسو زنا کر کے فلم بڑا محفوظ کر کے دنیا کدی شیطان کرا سکے اگر شیطان دا ایک کام سی تو شیطان تو پہلو بھی آیا سی یہ کام کدی کیوں نہیں ہوا دسو یہ واحد یورپ والے کتی دے پتر ماں چود ٹولا ہے کہ جنا بنا کے محفوظ کر دنیا چ وخا وخا وخا تے جڑا پھر رنگ زنا دا او وکھاندے نے دوائی خدا دیو پھر کسے کول نہ ہو سکدا ہے تے نہ تو کر سکدا گل ہے او کتے دے پتر جو اپنا گند اور ہے نا انہیں بتی کے گلبا چھپا دیتے بتی کے گلب بھی ایڈے خوبصورت لا دیتے کہ تھلے گند نہیں لوگ وہدے بتی وہدے رہ جاتے گلب بھی بلب میں سڑکے جا کوٹھی کو سونی ہل نا جڑے ہوں سیانے اکل والے سمجھ والے لوگ

میں ثابت کر دیاں گا حیوانہ تو بدتر تو سا میں اس یورپی معاشرے دے اندر حیوان بکھا دیو میں مسلمان یورپ دا کلمہ پڑھ لاں گا میں پڑھا پھر یورپی معاشرے دا ہوئے تو ہوئے حیوان انہوں ڈنگر آکھ سکتے ہیں میں ثابت کروں گا ڈنگر تو بدتر کائنات دے ہر جانور تو بدتر میں موٹی مثال دینا ہونا کتے دی کتے نو چار دن روٹی پاؤ تے کھوتی دے رسے نو ہاتھ نہیں لان دیندا تے کتے دے پتر لانتی تھلے تو لے کے زرداری تک تیری کھوتی تیری کھوتی رہن تے مورا کی

جاؤ پورا یورپ پھرو قسم و ذات دی جے قبضہ قدرت میری جان ہے رب دی مخلوق جانوراں دے نال دا ایک جانور انہاں چوں کڈ لیا میں یورپ دا کلمہ پڑھا میں ثابت کراں گا کہ سمندر یعنی خشک و تر باہر پر تے جانور جڑے نے جہاں انہاں سور دے سورا تو چنگے نے کروڑا درجے چنگے نے اگر انہاں نال سانو رہائش مل جائے تے اسی گوارا کراں گے انہاں نال نہیں کراں گے ساڈے رنگے رب الا بندر فرماوے کہ تینوں اختیار ہی ادھر رہنا ہی کہ ادھر رہنا تے اسی آکھاں گے سونے ادھر ہی کیوں مارن گے تے جانو ہی مانو تو نہیں مار سکتے عزت تے ساڈی نہیں لٹ سکتے بینڈ نے چڈا کو جدو عزت آ جاندی عزت نہیں بچتی مال آ جاندا مال نہیں بچتا جان آ جاندی ہے جان نہیں بچتی بھی تے چڈ ہر شے شہ لے جاندے نے یہ ایک کتی کتر ہے بلائیں کی نے یورپ والے سن دسو دے بھائی پندرہ منٹ لگے گا مطلب